السلام علیکم group test for specific purpose اس سیشن میں ہم ایسے ٹیسٹ کی بات کریں گے جو بنیادی طور پر تو گروپ ٹیسٹ ہیں اور جن کو مختلف مخصوص طرح کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی یہ ٹیسٹ ایسے ٹیسٹ نہیں ہے کہ محض مینٹل ابلیٹی کے ٹیسٹ ہوں لیکن یہ انٹرسٹ کے ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں کیریئر سلیکشن کے لیے استعمال ہونے والے ٹیسٹ بھی انٹرنس ٹیسٹ بھی اور ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی آپ جانتے ہیں کہ گروپ ٹیسٹ اور انڈیویجول ٹیسٹ اپنے اپنے مختلف طرح کے فوائد اور نقصانات کے حامل ہیں ان کی اپنی ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ایڈوانٹیجز بھی سچویشن کے مطابق جہاں کہیں ہمیں ایڈوانٹیجز جو ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کے مقابلے میں زیادہ محسوس ہوں گی وہاں پہ ہم انتخاب کریں گے گروپ ٹیسٹ کا یا اس کے مقابلے میں انڈیویجول ٹیسٹ کا اور دوسری جانب اگر ہمیں لگے کہ جو بھی ٹیسٹ ہے خواب و گروپ کا ٹیسٹ ہے یا انڈیویجل ٹیسٹ ہے اگر اس کے ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ کسی طرح سے ریزلٹس کو یا نتائج کو متاثر کر سکتی ہیں تو ہم پریفر کریں گے کہ ہم ایسے ٹیسٹ لیں جن کے ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں اور ان کے ڈس ایڈوانٹیجز کو ہم یا تو کنٹرول کر سکتے ہیں یا مکمل طور پر ریموو آپ جانتے ہیں کہ اسکول کے بچے یعنی اسکول گوئنگ ایج کے بچے اور ایسے بچے جو اسکول کے بنیادی سالوں میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں ان کے لیے کسی اور طرح کے ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں جبکہ جنرل آئی کیو ٹیسٹ جو ہیں وہ ان کے لیے ضروری نہیں کہ ایک خاص ایج یا خاص گریڈ کے بچے جو ہیں ان کے لیے ان کو استعمال کیا جائے اسی طرح سے جو انٹرنس ٹیسٹ ہیں کچھ ایسے انٹرنس ٹیسٹ ہیں جو کہ اسکول انٹرنس ٹیسٹ ہیں اور اسکول کے جو گریڈ ہیں ابتدا سے لے کے کنڈر گارڈن سے لے کے ٹویلتھ گریڈ تک ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے دوسری جانب ایسے بہت سے ٹیسٹ ہیں جو کہ یونیورسٹی یا اسکول میں انٹرنس کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں آپ بہت سی ایسی جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ اسکالرشپس ایڈورٹائز کیے جاتے ہیں فورن اسکالرشپس ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ ٹیسٹ بتائے گئے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ ٹیسٹ کیے ہوں گے تو آپ کو یہ اسکالرشپ ملے گا اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اسی قسم کے انڈیجنس انٹرنس ٹیسٹ جو ہیں وہ اب استعمال ہوتے ہیں میڈیکل کالجز کے لیے انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے ان کے اپنے اپنے ایڈمیشن ٹیسٹ ہیں اسی طرح سے یونیورسٹیز میں ہائر ایجوکیشن کے پروگرامس میں اگر آپ نے جانا ہو تو آپ کو گیٹ یا اس قسم کے اور ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں بعض اوقات آپ جنرل ٹیسٹ دیتے ہیں اور بعض اوقات آپ سبجیکٹ ریلیٹڈ ٹیسٹ اگر تو آپ کسی ایسے پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے جا رہے ہیں جہاں پہ جنرل اسکولاسٹک ابلٹی اور جنرل جو آپ نے اچیومنٹ اسکول سے اور ابتدائی طور پہ کالج کے سالوں سے حاصل کی ہے تو اور اس پروگرام میں صرف وہی درکار ہے تو آپ جنرل ابلیٹی کا ٹیسٹ دیتے ہیں لیکن اگر آپ زیادہ ہائر لیول اور زیادہ اسپیشلائز نالج کے لیے ایڈمیشن لے رہے ہیں مثال کے طور پہ آپ پی ایچ ڈی کے پروگرام میں جاتے ہیں تو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ سبجیکٹ کا ٹیسٹ بھی دے کر آئیں گے اس سیشن میں ہم اسی طرح کے کچھ ٹیسٹوں کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مختلف پروفیشنز میں مثال کے طور پہ ملٹری میں جو ہے انٹرنیشنلی کون سے ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں ایک طرف تو ایپٹیٹیوڈ ہیں دوسری طرف انٹرسٹ کے ٹیسٹ بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور کس طرح سے ایجوکیشنسٹ نے سائیکولوجسٹ نے اور دوسرے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے مختلف طرح کے ٹیسٹ ہمیں پرووائڈ کیے ہیں جن کو ہم اپنی سچویشن کے مطابق اور پرپز آف ٹیسٹنگ کے مطابق ہم استعمال کر سکتے ہیں شروع میں ہم دو تین ایسے ٹیسٹوں کی بات کریں گے جو بہت پاپولر اور کامنلی نون ٹیسٹ ہے اور آپ ان کے نام جو ہے اکثر اخبارات میں پڑھتے ہیں یا اگر آپ انٹرنیٹ پہ مختلف ویب سائٹس ایسی دیکھتے ہیں جہاں پہ مختلف یونیورسٹیوں میں ایڈمیشنس کی بات ہوتی ہے تو اکثر یہ ٹیسٹ جو ہیں آپ کی نظر سے گزرتے ہیں مثال کے طور پہ سیٹ کا نام آپ سنتے ہیں میٹ کا نام سنتے ہیں جی آر ای کا نام سنتے ہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے ان میں سے کچھ ٹیسٹ آپ نے دیے بھی ہوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیٹ یا آج کل جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں سیٹ ون کی سیٹ ون اور دا اسکولاسٹک ٹیسٹ اس کا نام پچھلے کچھ عرصے میں تبدیل کیا گیا پہلے ہم اس کو جانتے تھے اسکولاسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ یا سیٹ کے نام سے اب اس کو آپ سیٹ ون کے نام سے بھی جانتے ہیں first use in 1926 the test is the most commonly use college entrance test in the U S اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اگر یو ایس میں نہیں بھی رہتے لیکن اگر آپ پاکستان سے ایڈمیشن کے لیے وہاں جاتے ہیں تو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں آنے سے پہلے بہت سی یونیورسٹیوں میں یا کالجز میں کہ وہاں آنے سے پہلے آپ سیٹ کلیئر کر کے آئیں گے SAT one has two parts that contain the reasoning test comprising further sub test بنیادی طور پر ریزنگ ٹیسٹ ہیں لیکن اس میں سب ٹیسٹ پائے جاتے ہیں verbal this part consist of seventy eight counts اور یہ جو آئٹمس ہیں ان کا ٹائم جو ہے اس کو فردر تین چیزوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے sentence completion carries nineteen analogies forty questions. تو جو وربل پارٹ ہے اس کے اندر وربل ریزننگ میں یہ آئٹم جو ہے ان تین کیٹیگریز میں تقسیم ہوئے ہوئے ہیں میتھمیٹیکل ریزننگ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایسی ریزننگ جس کا تعلق آپ کی میتھمیٹیکل ابلیٹی کے ساتھ ہے اور کیونکہ یہ انٹرنس ٹیسٹ ہے تو محض یہ ایک انہرنٹ ابلٹی کی بات نہیں ہو رہی اس ابلیٹی کی بات ہو رہی جو کہ آپ نے اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حاصل کی اور جو آپ نے میتھمیٹکس میں عبور حاصل کیا اس کی بنیاد پہ یہ ریزننگ جو ہے اس کی اسسمنٹ ہو رہی ہے this part contain sixty questions the questions are distributed in the following subsets اس میں بھی وہی سبسیٹ ہے regular mathematics contains thirty five multiple produce response ten quantitative comparison carries fifteen questions یعنی جو سمپل میتھمیٹکس کے جو ریگولر کوشچنس ہیں وہ ہو سکتے ہیں ایسے پرابلمس ہو سکتے ہیں اس میں اسٹوڈنٹ اپنے خود ریسپانس پروڈیوس کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوانٹیٹیو کمپیرزن ان کی بنیاد پہ جو ہے اسسمنٹ کی جائے گی کسی بھی شخص کی میتھمیٹیکل یا یوں کہہ لیجیے میتھمیٹیکل ریزننگ کی ٹیسٹ نارمز اور اس وجہ سے ہم اس کو ایک ٹرسٹ وردی ٹیسٹ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ نارمس کافی بڑے سیمپل سے حاصل کیے گئے اور موجود ہے سیٹ uh, ٹو جو ہے وہ سبجیکٹ ریلیٹڈ ٹیسٹ ہے مختلف طرح کے سبجیکٹس کے حوالے سے ہم یہ ٹیسٹ استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ سائیکالوجی کے کسی پروگرام میں جانا چاہیں یا میڈیسن میں جانا چاہیں تو آپ یہ ٹیسٹ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں it contains a direct writing test test in Asian languages and English as a second language proficiency test یہ ایڈیشنل ٹیسٹ ہیں جو اس کے ساتھ موجود ہیں اور استعمال کیے جا سکتے ہیں کافی جگہوں پر کافی اداروں میں سیٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے بہت سے اسکالرشپس میں سیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسکولاسٹک اچیومنٹ ٹیسٹ ہے تو ایسے پروگرام جس کے اندر اسکول سے جو اچیومنٹ کی گئی یا جو کچھ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسکول مکمل کرنے کے بعد کسی کو آنا چاہیے یہ ٹیسٹ ان تمام چیزوں کی جانچ اور میجرمنٹ کرتا ہے دوسری جانب ایسے بہت سے ٹیسٹ ہیں جو کہ گریجویٹ لیول کے لیے درکار ہوتے ہیں یعنی اگر آپ نے گریجویٹ لیول کے اوپر ایڈمیشن لینا ہے اور اس سے پہلے کہ آپ کالج کے ابتدائی برسوں کی تعلیم مکمل کر چکے ہیں تو پھر آپ کے لیے کچھ اور ٹیسٹ بھی جو ہے وہ موجود ہے graduate school entrance widely use for admission in graduate schools and professional degree programmes like medicine art and law اس طرح کے پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے ہمارے پاس گریجویٹ ٹیسٹ جو ہے وہ موجود ہے سب سے پہلے تو جی آر ای ایک ایسے ٹیسٹ کا نام جس سے اکثر اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ واقفیت رکھتے ہیں اکثر اسٹوڈینٹس جو ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو جی آر ای دینا پڑتا ہے اور ہم کامنلی یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک لمبا ٹیسٹ ہے طویل ٹیسٹ ہے اور مشکل ٹیسٹ ہے مشکل اس حوالے سے کیونکہ اس میں ایک ویرائٹی آف ایریاز کو کور کیا جاتا ہے اور جو لیول ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ کم از کم یہ لیول ہو جو کہ گریجویٹ لیول کی تعلیم کے لیے ضروری ہے جی آر ای سے مراد ہے گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن اور اس کو ہم graduate record examination aptitude test کے نام سے بھی جانتے ہیں this test is the most commonly used graduate level test introduce in the U S باقی جگہوں پہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اوریجن اس کا امیرکن ہی ہے جنرل e. تو کسی فورن یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے آپ کے پاس اگر جی آئی e ہو آپ کی پچھلی جو ایجوکیشن تھی اس کا اچھا جی پی اے ہو اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک اچھا ریکمینڈیشن لیٹر ہو تو آپ کو کسی بھی اچھے انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن مل سکتا ہے آر جی آر ای کے بنیادی طور پہ تین سیکشنز ہیں the three sections include one verbal that is G R E V two quantitative G R E Q and three analytic that is G R E A the verbal section include measurement of reasoning antonyms analogies, and paragraph comprehension تو آپ دیکھتے ہیں کہ وربل سیکشن میں مختلف طرح کے جو آئٹمس ہیں وہ شامل ہوں گے مثلاً کمپریہشن سے تو آپ واقف ہیں کہ کسی بھی دی ہوئی چیز کو پڑھنا اور اس کے بعد اس میں سے اگر اسی کے بارے میں سوالات پوچھے جائیں تو ان کے جواب دے سکنا جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ جو آپ ریٹرن کنٹینٹ پڑھتے ہیں اس کی آپ کو کمپریہشن یا سمجھ ہے یا کہ نہیں اینٹونیم سے مراد ہے متضاد یعنی مختلف الفاظ اور ان کی اپوزٹ آپ کو معلوم ہونے چاہیے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس لیول کے اوپر آنے کے بعد آپ کو اینٹونمس معلوم ہوں گے سینونمس یا مباصلت رکھنے والے الفاظ یعنی ایک معنی رکھنے والے دو الفاظ یہ توقع کی جاتی کہ اس سے پہلے بھی آپ کو جونیئر لیول پہ بھی معلوم ہوں گے اس لیے یہاں پہ اینٹونمس جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں اور سنونمس بھی اور طرح سے استعمال ہوں گے انالوجی سے مراد ہے کہ آپ دو سچویشنز میں یا دو چیزوں میں یا دو آبجیکٹ کی بنیادی کیریکٹرسٹکس جو ہیں ان کی مماثلت سے آپ واقف ہوں آپ یہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب کہ آپ کو اس لفظ کا مطلب ہو جو جو مطلب ہے وہ معلوم ہو اور اس کی جو بنیادی خصوصیات یا اس کے اوصاف ہیں ان سے آپ واقف ہوں تبھی آپ دو آبجیکٹس جو ہیں ان کو کمپیئر کر کے ان میں انالوجی جو ہے یا دو واقعات میں انالوجی جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ریزننگ بھی شامل ہے اور جو کمپریہنشن ہے وہ پیراگراف کمپریہنشن کی شکل میں ہے جو اس کا کوانٹیٹیو پارٹ ہے that is G R E Q اس میں ریزننگ الجبرا اور جومیٹری سے تعلق رکھنے والے سوالات ہیں بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ میتھمیٹیکل ابلیٹی میں اتنے اچھے نہیں ہیں وہ جب اس ایگزام کے لیے تیاری کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ جیومیٹری کے اور الجبرا کے پرابلم جو ہیں وہ سیکھتے ہیں اور ان کو حل کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں اور اس میں جیومیٹری اور الجبرا اسی لیے شامل کیا گیا ہے کیونکہ یہ گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن اس کا مطلب ہے کہ اس لیول پہ آنے پر آپ کو یہ جو منیمم نالج ہے یہ ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اسی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کوانٹیٹیو پورشن میں G I also measures general achievement in at least twenty majors like psychology history and chemistry G R E کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز کچھ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے بہت اسٹرانگ پراپرٹیز کا حامل یہ ٹیسٹ نہیں ہے اس کے باوجود یہ ایک بہت وائڈلی یوز ٹیسٹ اور ریسپیکٹڈ ٹیسٹ ہے جہاں اس کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز کا تعلق ہے اور اس کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی اس کے بارے میں ہمیں بہت بڑے کوفیشنس کہیں پہ بھی رپورٹڈ نہیں ملتے مثال کے طور پہ The studies on relationship of grade point average and GRE have shown the correlation from 0.22 to 0.33. Three یعنی اسٹوڈینٹس کے جو گریٹ پوائنٹ ایوریج بھی تھیں جی پی اے ان کے ساتھ بھی اس کا کوریلیشن بہت زیادہ ہائی نہیں بہرحال یہ ایک پوزیٹو کوریلیشن ضرور ہے پوائنٹ ٹو ٹو یا پوائنٹ تھری تھری تک the G R addition with G P A's been proved be a good predictor of graduate success لیکن کمبائنڈ ٹوگیدر اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کا جی آر ای کا اسکور لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پریویس جو جی پی اے بھی اگر اس کو لیں تو دونوں کی مل کے ہم یہ دیکھتے ہیں ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ اچھے پروڈکٹرز ہیں اکیڈیمک سکسیس کے لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ بار بار یہی بات کہیں گے کہ جب ہم سائیکومیٹرک پراپرٹیز کی بات کریں تو اس کی کوئی اتنی اسٹرانگ پراپرٹیز نہیں ہے لیکن دوسری جانب شاید یہ وہ واحد ٹیسٹ ہے جو اتنا براڈلی بیسڈ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ جو کہ اچیومنٹ کو بہت اچھی طرح سے میجر کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹیسٹ یہی ہے اگر ہم انڈیجنسلی ڈیولپ ٹیسٹ یا یوں کہہ لیجیے پاکستان میں ڈیویلپ ٹیسٹ کی بات کریں تو ہمارا جو گیٹ جو ہے جو ٹیسٹ آج کل اکثر اسٹوڈینٹس دیتے ہیں وہ اسی پیٹرن پر بنایا گیا گیٹ میں تین حصے شامل کیے گئے ہیں جس میں آپ وربل ابلیٹی کے ٹیسٹ بھی ہیں بنیادی طور پہ انگریزی زبان کی اس میں جو ہے ابلٹی ٹیسٹ کی جاتی ہے اس میں اینالیٹک ابلیٹی کو میجر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کوانٹیٹیو ابلیٹی کو یعنی میتھمیٹیکل پرابلمس جو ہیں اس میں پائے جا سکتے ہیں انالیٹیکل ریزننگ کے پرابلمس میں شامل ہیں اور وربل ابلٹی کو ٹیسٹ کرنے والے آئٹمس بھی اس میں شامل ہیں اور لوکلی جو انڈیجنسلی ڈیولپ ٹیسٹ ہیں اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اس لیول پہ لے آیا جائے جو کہ جی آر ای کا لیول ہے بہرحال لوکل یونیورسٹیز میں ایڈمیشنس کے لیے آپ کو گیٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بہت سی فورن یونیورسٹیز میں جانے کے لیے آپ کو پھر بھی جی آر ای کی ضرورت ہوگی انڈیجنسلی ڈیولپ ٹیسٹ میں بھی ہم سبجیکٹ کے ٹیسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں اور بہت سے سبجیکٹس کے ٹیسٹ بھی جو ہیں ہمارے ہاں موجود ہیں اور اگلے کچھ برسوں میں توقع کی جاتی ہے کہ مختلف جو پروگرام جو ہے ان میں جو جو کورسز پڑھائے جاتے ہیں ان میں سے اکثر کے لیے ہمارے پاس انڈیجنس ٹیسٹ موجود ہو اگر دیکھا جائے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے ان اسٹوڈینٹس کو دیے جاتے ہیں جو کہ آلریڈی کوئی ڈگری حاصل کر چکے ہوتے ہیں they have already completed certain educational academic programme آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ہم ان کو دوبارہ سے دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک سرٹن لیول آف اچیومنٹ جو ہے وہ تو آلریڈی ایگزبٹ کر چکے ہیں بنیادی مقصد یہی ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں مختلف انسٹیٹیوشن سے مختلف پروگرام سے اور مختلف کریکولم پڑھ کر آتے ہیں تو ایک سرٹن لیول جو کہ ان کے لیول کے ان کی کوالیفکیشن والے اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے یہ جانچنے کے لیے کیا آیا اس نے وہ لیول حاصل کر لیا یا نہیں اس کو جی آر ای یا گیٹ اس قسم کے ٹیسٹ دیے جاتے ہیں اور ان کی بنیاد پر ہم کالج انٹرنس یا یونیورسٹی انٹرنس جو ہے اس کو کرتے ہیں Miller analogies test Miller analogies test یا میٹ ایک دلچسپ ٹیسٹ ہے شاید جب آپ ٹیسٹ کر رہے ہوں اس وقت آپ کو دلچسپ سے زیادہ یہ مشکل محسوس ہو لیکن اگر آپ ویسے ہی اس کے بارے میں پڑھیں اور اس کے دیکھیں کہ آئٹم جو ہیں وہ کس نیچر کے ہیں تو آپ کو یقیناً یہ ایک دلچسپ ٹیسٹ لگے گا اور یہ باقی جو دوسرے ٹیسٹ ہیں ان سے مختلف بھی محسوس ہوگا بے بنیادی طور پر اس میں دیکھی جاتی ہیں واقعات میں یا آبجیکٹس میں اینیملس کے بارے میں سچویشنس کے بارے میں تو مختلف لگنے والی سچویشنس یا چیزیں آپ کو دکھائی بتائی جاتی ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ ان میں کیا چیز کامن ہے بنیادی آئیڈیا یہ ہے کہ دو چیزوں میں کیا انالوجی پائی جاتی کیا سملیرٹی کیا مماثلت ہے ایک دم دیکھنے میں پہلی نظر میں آپ کو اس میں مماثلت شاید نظر نہ آئے لیکن اس میں مماثلت ہوتی ہے تو اسی چیز کو اور اس طرح کی ریزننگ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میٹ جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے the MAT is a fifty minute verbal test that measures students ability to find logical relationships for hundred different analogy problems سو مختلف طرح کے انالوجی پرابلمس ہیں جس میں جو ٹیسٹ دینے والا ہے اس کو انالوجیز جو ہیں وہ تلاش کرنا ہوتی ہیں ٹیسٹ بہت مختصر بھی نہیں ہے اور بہت طویل بھی نہیں ہے ایک گھنٹے سے کم میں یعنی پچاس منٹ میں یہ حل کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ آپ کو تمام آتی ہوں عام طور پہ لوگ مکمل طور پر اس کو پورا حل نہیں کر پاتے لیکن اس کے لیے جو ٹائم دیا گیا اٹس اے ٹائم ٹیسٹ تو پچاس منٹ میں اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے the MAT of special norms for various fields and the research has indicated that MAT has an age bias as it errs over predicted research has indicated that MAT has an age bias as it score over predicted the G P S for twenty five to thirty five year old groups and under predicted for the age thirty five to forty four twenty five سے تھرٹی فور کے لیے اور طرح سے پروڈکٹ کرتا ہے اور تھرٹی فائیو آنورڈ ایج کے لیے ذرا یہ مختلف پروڈکٹ کرتا ہے یعنی ایک گروپ کے لیے اوور پروڈکٹ کیا اس نے جی پی ایس کو اور ایک کے لیے انڈر پروڈکٹ یہ ایک چھوٹی سی شارٹ کمنگ ہے جو اس کے بارے میں ریسرچ میں دیکھی گئی ادر وائز اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں مختلف فیلڈس اور ایریاز کے لیے ڈفرینٹ نارمس موجود ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے مختلف فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر کس طرح کے اسکورس حاصل کیے the psychometric researchability creativity and other factors important in graduate school حالانکہ یہ ٹیسٹ بہت سی جگہوں پہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ یہ لیک بھی کرتا ہے جیسے کہ کریٹیوٹی یا ریسرچبلٹی اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی پرڈکشن نہیں دیتا بہرحال دیکھا یہ گیا ہے کہ میٹ کو اکیلے بذات خود ایک individual tool for entrance examination استعمال نہیں کیا جاتا عام طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے in combination with other test especially G R E تو بہت سے پروگرام جیسے اگر آپ سائیکالوجی پڑھنے کے لیے کہیں باہر جانا چاہیں تو اکثر اوقات اس میں یہ درکار ہوتا ہے کہ آپ نے جی آر ای کلیئر کیا ہو اور اس کے ساتھ آپ نے میٹ بھی کلیئر کیا ہو تو آپ کو شاید ہی کوئی ایسا اکیڈیمک پروگرام نظر آئے جس میں اور تو کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو نہیں دیا جائے گا اور صرف ملر انالوجی ٹیسٹ دیا جائے گا so it's a good tool it's a good predictor but not on its own it is usually not use on its own it is usually used to supplement another tool G R E کے ساتھ یا کسی اور ٹیسٹ کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ان کمبینیشن استعمال کیا جاتا ہے فار پروجیکٹنگ فیوچر سکسیس ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سے ٹیسٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر وربل ٹیسٹ ہے ایسے ٹیسٹ ہیں جس میں لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہے اور جس کے اندر اگر آپ یا جو ٹیسٹ ٹیکر ہے اس نے ایک سرٹن لیول آف ایجوکیشن حاصل کیا ہے تو وہی ان کو کر سکے گا but we also have many non verbal test test that do not required basic academic qualification test that do not involve reading اور writing ability and test that involve non verbal skills that involve drawings that involve figures that involve pictures ایسے ٹیسٹ جس کے لیے ریڈنگ یا رائٹنگ ابلٹی کی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹ آئٹم پڑھ سکتے ہو جس کے اندر پیراگراف کمپری ہو آپ نے دیکھا کہ ٹیسٹوں میں اینٹونیمز استعمال ہوتے ہیں synonyms comprehension problem solving reasoning mathematical ability algebra geometry equations تو جو لوگ پڑھ لکھ نہیں سکتے یا جن کے پاس اسکول کی اکیڈمک اچیومنٹ نہیں ہے اسکول لرننگ نہیں ہے ان کے پاس ان کو اگر ہم نے جانچنا ہو اور ان کی ابلیٹی کو میجر کرنا ہو تو ہم کس طرح کے ٹیسٹ استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ لوگ اسکول یا کالج میں پڑھ بھی چکے ہیں تو میں بھی جو کلچرل فیکٹرز ہیں ریجنل فیکٹرز ہیں لینگویج فیکٹرز ہیں لینگویج بائسز اور پریجوڈیسز ہیں ان سے بھی ان کی پرفارمنس متاثر ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں بہت سے وربل ٹیسٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس نان وربل ٹیسٹ بھی موجود ہیں ان میں سے کچھ ٹیسٹوں کی ہم ابھی بات کریں گے in such test are to to perform some task like drawing solving maze اور identifying figure figure from set of figures. یعنی آپ کو ایک سیٹ آف فیگر دے دیا جائے اس میں سے کوئی ایک خاص فیگر آپ کو کسی اور فیگر سے میچ کرنا ہے ایک نان وربل ایکٹیویٹی ہے اس میں ڈرائنگ شامل ہو سکتی ہے بعض اوقات مثال کے طور پہ کسی کو کہہ دیا جائے کہ ایک ہیومن فگر ڈرا کرے جب لوگ یہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ڈرائنگ کا ٹیسٹ ہے اور ان کا پہلا ریئیکشن یہی ہوتا ہے کہ میری ڈرائنگ تو اچھی نہیں لیکن آپ پھر ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں یہ ڈرائنگ کا ٹیسٹ نہیں ہے ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیسے ایک فگر بنائیں گے تو اچھی یا بری ڈرائنگ پہ کوئی مارکس کٹتے یا ایکسٹرا مارکس نہیں ملتے تو اس طرح کے ٹیسٹ ہم دیتے ہیں تو یہ نان وربل ٹیسٹ ہوتے ہیں نان وربل ٹیسٹ ابلٹی کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور پرسنالٹی کی میجرمنٹ کے لیے بھی اس وقت ہم جو نان وربل ٹیسٹ کی بات کریں گے وہ بنیادی طور پر ابلٹی کے حوالے سے استعمال کیے جاتے ہیں سب سے پہلے ریونس پروگریسو میٹرسز ریون یا ریونس یہ ایک بہت پاپولر ٹیسٹ ہے یہ ایسا ٹیسٹ ہے جس کو اکثر سائیکولوجی کے اسٹوڈنٹس بھی استعمال کرتے ہیں نان وربل ٹیسٹ میں اس کا اپنا ایک مقام اور اپنی ایک حیثیت ہے اور اس کو کافی ٹرسٹ وردی ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھا آؤٹ پٹ آپ کو دیتا ہے اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ اچھے پروڈکٹر ہیں مینٹل ابلٹی کے اور اگر ان کو استعمال کیا جائے تو فیوچر پرفارمنس بھی ان کی مدد سے پرڈکٹ کی جا سکتی ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے آپ کو ٹیسٹ کی نیچر کی سمجھ آ جائے گی پروگرسو میٹرس پروگرسو سے مراد یہ ہے کہ گریجولی آپ آسان سے ڈفیکلٹ کی طرف جاتے ہیں بالکل سمپل پرابلم سے لے کے آپ مشکل سے مشکل تر پرابلم تک جاتے ہیں اور میٹریسز میٹریسز سے مراد ہے کہ ایک میٹرکس کی طرح سے آپ کو پرابلم دیا جاتا ہے اس میں ایک سرٹن پیٹرن فالو کرتی ہوئی چھوٹی چھوٹی سی شکلیں ہیں اور ان میں سے پھر ایک لیول کے اوپر آ کے ایک شکل مسنگ ہے دوسری جانب آپ کو مختلف فگرز دے دیے جاتے ہیں ان میں سے آپ نے تلاش کرنا ہوتا ہے کہ اوپر میٹرکس میں جو فگر مسنگ تھا وہ کون سا ہوگا it's a non verbal multiple choice measure of the general intelligence in each test item the subject has to identify the missing element that the pattern multiple choice ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک سے سبجیکٹ کو ایک سے زیادہ اشکال یا فگرز پرووائڈ کیے جاتے ہیں اور اس میں سے اس نے منتخب کرنا ہوتا ہے کہ کون سا فگر درست ہے یہ ٹیسٹ جو ہے تقریباً ہر ایج گروپ کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن خاص طور پہ فائیو ایئر سے لے کے اولڈر ایڈلٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو نوجوان جو ان میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ کالج یا یونیورسٹی لیول کے اوپر اسٹوڈینٹس اس کو بہت پاپولر ٹیسٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں the test contain sixty matrices with missing part presented in graded difficulty the subject has to select appropriate pattern from a group of eight options matrix میں سے جو فگر مسنگ ہے یا جو شکل مسنگ ہے اس کو پرووائڈ کی گئی آٹھ شکلوں میں سے تلاش کرنا ہوتا ہے میٹرکس میں سے مسنگ فگر کو تلاش کرنے کے بعد اگلے آئٹم پہ ہم پروسیڈ کر سکتے ہیں بعض اوقات جب کسی کو محسوس ہو کہ یہ آئٹم اسے حل نہیں ہو رہا تو بعض اوقات لوگ اس کو بھی کر دیتے ہیں الٹیمیٹلی تمام آئٹمس مکمل کرنے پر اسکور ڈٹرمن کیا جاتا ہے اگر کوئی شخص مکمل نہیں کر پاتا تو بھی جو درست جوابات ہیں ان کی مدد سے فائنل اسکور اور اس کے بعد پرسنٹائل رینک جو ہے وہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے research has shown that the test measure general intelligence with capacity to think clearly and make sense of complex data یعنی آپ ٹیسٹ کو سمپلی یہ نہیں کہیں گے کہ ایک ابلیٹی کا ٹیسٹ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ ایک سرٹن لاجک استعمال کرتے ہیں سرٹن ریزنگ کیونکہ جو پیٹرنس میٹرکس میں دیے گئے ہیں وہ ایک سرٹن لاجک کے تحت آڈرڈ ہے اور اسی آرڈر کے حساب سے آپ نے نیچے دی گئی تصویروں میں سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اب جو اگلا آئٹم ہے اگر وہ یہاں پہ ہوتا تو وہ کیا ہوتا تو اس لحاظ سے یہ ایک انٹرسٹنگ ٹیسٹ بھی ہے کافی پاپولر ٹیسٹ بھی ہے اور کافی اچھے results properties this test for children language handicapped and culturally deprived کچھ میں پایا جاتا ہے اس کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز یعنی ریلائبلٹی اور ویلڈیٹی کے حوالے سے لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پاپولر ٹیسٹ ہے اور اچھا سمجھا جانے والا ٹیسٹ ہے اس حوالے سے کہ جو لوگ انڈر پرولیجڈ ہیں جن کی تعلیم زیادہ نہیں ہے یا کسی طرح سے کیپڈ ہے ان کے ساتھ اس ٹیسٹ کی مدد سے خاصے اچھے ریزلٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں اس کا جو نیا اپڈیٹڈ مینول ہے اس میں تو دنیا کے مختلف بڑے شہروں کے جو بچے ہیں ان سے حاصل کرتا نتائج یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ نارمز بھی موجود ہیں اگر ہم اس کو سمرائز کرنا چاہیں اور اس ٹیسٹ کے پروز اینڈ کونس کو دیکھیں ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو تو ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے اس کو ایج حاصل ہے دوسرے بہت سے ٹیسٹ کے مقابلے میں کیونکہ اس میں بچوں کے ساتھ کلچرلی ڈپرائو لوگوں کے ساتھ ہم زیادہ اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں اور زیادہ اچھی پروڈکشنس کر سکتے ہیں ایک اور ٹیسٹ جو کہ خاصا شاید دلچسپ ٹیسٹ ہے اور مشکل ٹیسٹ بھی نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں good enough Harris drawing test good enough اور ہیرس کا ڈرائنگ ٹیسٹ جو کہ ڈرائنگ کا ٹیسٹ نہیں ہے لیکن جو ڈرائنگ سبجیکٹ بناتا ہے اس سے اس کی بہت سی چیزوں کے بارے میں کر لی جاتی ہے بنیادی طور پر the good enough Harris drawing test is the quickest easiest and less expensive non verbal test for measuring intelligence جتنے دوسرے ٹیسٹ آپ دیکھتے ہیں ان کے مقابلے میں آسان ہے کوئک ہے اور بہت کم ایکسپینسو بنیادی طور پہ کیا کیا جاتا ہے کہ آپ سبجیکٹ کو ایک ہول ہیومن فگر ڈرا کرنے کو کہتے ہیں ظاہر ہے آپ کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈرائنگ کا تو ٹیسٹ نہیں ہے لیکن ڈرا کیا کیا جائے گا انٹرپریٹیشن تو اسی سے کی جائے گی the test is scored for each item included in drawing subject can get out of seventy possible points مکمل اور بالکل پرفیکٹ ہونے کی صورت میں ستر پوائنٹس مل سکتے ہیں لیکن ڈرائنگ دیکھتے ہوئے اس کی جانچ کرنے کے بعد جو جو اس میں ایلیمنٹس ہیں اس کے حوالے سے ٹوٹل پوائنٹس دیے جاتے ہیں the test scoring follows the age differentiation principle test کی نیچر میں ایج ڈیفرینشیشن شامل ہے یعنی جیسے جیسے ایج بڑھے گی ٹیسٹ کے اوپر پرفارمنس اچھی ہوتی جائے گی سرٹن ایج سے کم عمر کے بچے جو ہیں ان کی ڈرائنگ یا اس میں جو موجود درکار ایلیمنٹس ہیں وہ شاید پورے نہیں ہوں گے اور ویسے نہیں ہوں گے جیسے کہ بڑی عمر کے بچوں کی صورت میں جس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے ڈفرینشیٹ کرے گا کم عمر میں اور زیادہ عمر میں زیادہ عمر میں بہتر سکور ہوگا بہتر ڈرائنگ ہوگی کم عمر میں کم اچھی ڈرائنگ ہوگی اور کم اچھا اسکور ہوگا the test has good psychometric properties the score I Q scores اس کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی جو ہے اس کو اچھا ہی سمجھا جاتا ہے اچھے جو ہیں وہ مختلف ریسرچ میں رپورٹ کیے گئے ہیں اور اس کی جو ریلیشن شپ جو ہے وہ ویکسلر کے اسکیل کے ساتھ بھی پائی گئی ہے The test can be more appropriately used in combination with other tests of intelligence. یہ بھی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے کہ جس کو individually on its own as a sole projector آپ استعمال کریں آپ چاہیں تو ایک اس کو آ, اکیلے واحد یا واحد ٹول آف اسمنٹ کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ شاید اتنا اچھا نہیں ہوگا اچھا یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کو آپ استعمال کریں in combination with other tools جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے ویز کے کے کے ساتھ ساتھ ویکسلر اسکیل آپ اس کو شامل کر کے استعمال کر لیں گے شاید زیادہ اچھی پروڈکشن آپ کر سکیں گے آئی پیٹ اور I P A T culture fair intelligence test جہاں ہم نان وربل ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریونز میں یا گڈ آف ہیرس میں ہم ٹوٹلی نان وربل طریقے سے اسسمنٹ کرتے ہیں اسی طرح سے آئی پیڈ یا آئی پی اے ٹی میں بھی ہم نان وربل نیچر والے ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں the purpose of this test is to remove cultural influence کوئی بھی نان وربل ٹیسٹ آپ جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ کلچرل انفلوئنس جو ہے ان کو ریموو کر دیا جائے کوئی شخص کسی بھی کلچر سے کسی بھی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے کسی بھی فیملی بیک گراؤنڈ سے ہو اس کو جب ہم یہ کانٹینٹ دیں گے اور یہ ٹیسٹ دیں گے تو یہ کانٹینٹ سب کے لیے کامن ہوں گے اور یونیفارم ہوں گے the I P A T culture fair test is a paper pencil test three levels یہ ایک تھری ٹیسٹ ہے تین لیولس پر استعمال کیا جا سکتا ہے بنیادی طور پہ یہ لیولس عمر کے حوالے سے ہی تقسیم کیے گئے ہیں the first level is age four to eight years and mentally disabled adults چار سے آٹھ سال کی عمر کے بچوں کے لیے یا مینٹلی ڈسیبل لوگوں کے لیے یہ لیول استعمال ہوگا ایج ایٹ ٹو ٹویلو یہ دوسرا لیول ہے آٹھ سے بارہ برس کی عمر کے بچے اور تیسرے لیول میں ہمارے پاس ہے randomly selected adults and high school age and above average adults تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں بہت کم عمر کے بچے اور مینٹلی ڈسیبلس ذرا درمیانی عمر کے بچے اور پھر اولڈر ایڈلٹس جو ہیں ان کے لیے یہ ٹیسٹ جو ہے موجود ہے نان ویبل ٹیسٹ ہے اچھا اسسمنٹ ٹول سمجھا جاتا ہے لیکن اتنا کامنلی استعمال نہیں ہوتا جتنا کہ آپ ریونس پروگرسو میٹرس کو استعمال کرتے ہیں اور بعض اوقات جتنا کہ آپ گڈ انف ہیرس ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہیں یہ کچھ ٹیسٹ تھے جو کہ نان وربل تھے نیچر کے حساب سے اور جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں مینٹل ابلٹی کی کے لیے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بہت سے ٹیسٹ موجود ہیں ہمارے پاس جو کہ اسپیسیفک پرپزز کے لیے استعمال ہوتے ہیں اگر تو آپ یہ گننے کی کوشش کریں کہ سائیکالوجی میں یا ایجوکیشن میں کل کتنے ٹیسٹ استعمال ہوتے تو شاید آپ کے لیے اس کی گنتی ممکن نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیسٹ بہت زیادہ تعداد میں ہے کوئی ایسا پہلو شخصیت کا یا مینٹل ابلیٹی کا نہیں ہے یا ہیومن لائف کا ایسا کوئی پہلو نہیں ہوگا جس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ٹیسٹ کوئی نہ کوئی ٹول موجود نہ ہو تو کل کتنے ٹیسٹ ہیں ان کی لسٹنگ شاید موجود نہیں پھر دنیا کے ہر ملک میں جو ریسرچرز ہیں جو تحقیق کرنے والے ہیں سائیکومیٹرک ریسرچ میں انوالو لوگ ہیں انہوں نے بھی بہت سے ٹیسٹ بنا رکھے ہیں تو اس وقت ہم جن ٹیسٹوں کی بات کریں وہ کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جو بہت پاپولر ہیں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور جن کی اپلیکیشن دیگر ٹیسٹوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور خاص طور پہ یہ کہ جن کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز جو ہیں وہ ڈٹرمنڈ ہیں اور خاصی اچھی پراپرٹیز ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں اب ہم کچھ ایسے ٹیسٹوں کو دیکھنے لگے ہیں جو کہ اسپیسیفک پرپز ٹیسٹ خاص مقاصد کے تحت استعمال کیے جاتے ہیں اور خاص سچویشن میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ black intelligence test of cultural homogeneity B I T C H یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ بنیادی طور پر کلچر فیئر ہے کلچر فری ٹیسٹ بنایا گیا اور بنایا اس لیے گیا کہ جو افریقن امیرکنز ہیں ان کی ابلیٹی کو میجر کیا جائے بنیادی تصور یہ تھا کہ جو عام طور پہ استعمال ہونے والے مینٹل ابلیٹی کے ٹیسٹ ہیں یا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہیں ان کی اسٹینڈرڈائزیشن اور ان کے جو نارمز حاصل کیے گئے ہیں وہ وائٹ پاپولیشن سے حاصل کیے گئے اس کے علاوہ جب ان ٹیسٹ کو ڈیزائن کیا گیا اور ان کے آئٹمس لکھے گئے تو وہ وائٹ پاپولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھے گئے جبکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر آپ کسی اور کلچر کے لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹیسٹ کے آئٹمس بنائیں گے تو بہت سے ٹیسٹ ایسے ہوں گے جس پہ وائٹ پاپولیشن کے اسکورز اچھے نہیں آئیں گے تو بنیادی طور پہ یہ ٹیسٹ جو ہے B I T C H یہ بھی اسی حوالے سے بنایا گیا اور مقصد یہی تھا کہ افریقن امیرکن جو ہے ان کی ابلٹی کو اس کے حوالے سے ٹیسٹ کیا جائے آ, لیکن یہ تو ایک ایکسپشنل قسم کا ٹیسٹ ہے اور بہت سے ٹیسٹ ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹرسٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایپٹیٹیوڈ کے استعمال ہوتے ہیں پری اسکولرس کے لیے یا انفنٹس کے لیے استعمال ہوتے ہیں فزیکلی ڈسیبلڈ کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان ٹیسٹوں کی ہم باری باری تھوڑی تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے کون سا ٹیسٹ اور کس طرح کی پراپرٹیز رکھنے والا ٹیسٹ اویلیبل ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں test for use in industry ایسے بہت سے ٹیسٹ موجود ہیں جو کہ انڈسٹری میں استعمال کیے جاتے ہیں سلیکشن کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اسکریننگ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں پروموشن کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور ایسے ٹیسٹ پلیسمنٹس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں یعنی کسی جاب کے لیے لوگوں کو اگر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے بہت سے لوگوں میں سے کچھ کو اسکرین آؤٹ کرنا ہے آپ نے اسی جاب کے اندر پلیسمنٹ تبدیل کرنی ہے ڈیوٹیز ایلوکیٹ کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ کس کام کے لیے کون سا شخص بہتر ورکر ثابت ہوگا تو ایسے بھی بہت سے ٹیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت ہم جس ٹیسٹ کی بات کریں گے وہ ہے ونڈر لکھ پرسنل ٹیسٹ اور W P T the test helps in making decisions concerning employment placement and promotion this test is based on population self administering test of mental ability یہ ایک کوک ٹیسٹ ہے ڈبلو پی ٹی شاید it is one of the quickest test that takes around twelve minutes it's a test of mental ability in adults takes about minutes the test lacks in validity documentation and it but it is widely use for employee related decision industry test کی تفصیل میں ہم اس وقت نہیں جا رہے کیونکہ آئٹمس کو ڈسکلوز کرنا بھی ہمارا مقصد نہیں ہے ایک کوک ٹیسٹ ہے لیکن اس کو بہت زیادہ جو ہے ویلڈ ٹیسٹ کہنے کے لیے زیادہ کلیمز نہیں کیے جاتے کیونکہ اس کی ڈاکیومینٹیشن جو ہے وہ زیادہ اچھی فارم میں موجود نہیں ہے اس لیے اس کے بارے میں ملی جلی انفارمیشن موجود ہے اس کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کے حساب سے لیکن انڈسٹری میں اس کو خاصا کامنلی استعمال کیا جاتا ہے then there are test which are use for the assessment of aptitude for occupation occupational aptitude کی اسیسمنٹ کے لیے بھی ہمارے پاس ٹیسٹ موجود ہیں اور اگر آپ کسی ایسی پوزیشن میں مستقبل میں کام کر رہے ہوں گے جہاں پہ آپ نے آکوپیشنل اسیسمنٹ اور آکوپیشنل ایپٹیٹیوڈ کی اسیسمنٹ کرنی ہوگی تو آپ ان ٹیسٹوں میں سے کوئی ٹیسٹ منتخب کر سکتے ہیں the general aptitude test battery اور G A T B this is one of the most commonly used and popularly used batteries جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس میں کسی ایک چیز کی یا کسی ایک خاص ابلٹی کی بجائے بیٹری استعمال کرتے ہوئے مختلف طرح کی چیزوں کو میجر کیا جاتا ہے it is use to measure the aptitude for various occupation اس کو آپ ویریس آکوپیشن کے حوالے سے ایپٹیٹیوڈ کی جانچ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں U S employment service developed G A T B for employment decisions in government agencies. The test provides scores for motor coordination, perception and clerical perception. پہلے تو یہ تین چیزیں موٹر کوآڈینیشن ہے پرسپشن ہے اور کلیریکل پرسپشن پھر اس کے ساتھ ساتھ verbal numerical and spatial aptitude یعنی اس میں کم از کم ان چھ چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے جو کہ کسی بھی آکوپیشن میں سکسیس کے لیے اور ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ضروری سمجھی جا سکتی ہیں استعمال ہوتا ہے اس کو خاصا ٹرسٹ وردی ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے یا سب خاصی ٹرسٹ وردی بیٹری سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو نارمیٹو ڈیٹا اور اس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے اس کے حوالے سے اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں ایک تو ایک سفیشنٹ انفارمیشن اور سفیشنٹلی کورنگ انفارمیشن موجود نہیں ہے this test and many other test can be use for for example the Bennett mechanical comprehension test revised Minnesota paper form board test and similar test can be use for the same purpose لیکن جی اے ٹی بی جو ہے اگر آپ نے آکوپیشنل ایپٹیٹیوڈ کی میجرمنٹ کرنی ہو تو شاید یہ سب سے زیادہ کامنلی یوز ہونے والا اور سب سے اچھے اسکورنگ پروسیجرس اور ایڈمنسٹریشن کے بارے میں انفارمیشن دینے والا ایک اچھا ٹول ہے ایک اور ٹول جو ہم استعمال کر سکتے ہیں that is services vocational battery جیسا کہ نام سے ظاہر ہے بنیادی طور پہ یہ بیٹری جو ہے آم فورسز یا ملٹری میں استعمال ہونے کے لیے بنائی گئی اور امریکہ میں ڈیولپ کی گئی لیکن یہ ایک ایسی بیٹری ہے اور ایسا ٹول ہے کہ جس کو ملٹری کی سیٹنگ کے علاوہ بھی دیکھا گیا کہ ایجوکیشنل سیٹنگز میں بھی استعمال کیا گیا اور خاصا اس کو ایک افیکٹو اور اچھا پرڈکٹیو ٹول پایا گیا this battery that is A S V A B was design for post secondary school student and student of eleven to twelve grade بنیادی طور پر گیارہ سے بارہ گریڈ کے بچوں کے لیے اور اسی طرح سے پری پوسٹ سیکنڈری اسکول بچوں کے لیے اس کو انیشلی ڈیولپ کیا گیا لیکن اس کے بعد میں اس کی اپلیکیشن جو ہے اس کو ایکسپینڈ کیا گیا اور اور سیٹنگز میں بھی استعمال کیا گیا the test course can be use for both in educational settings and military settings دونوں سیٹنگز میں اس کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا یہ ایک افیکٹو ٹول ہے اور یہ بہت سے ایریاز جو ہیں اس کے بارے میں اسسمنٹ کرتا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیتا ہے دس سب ٹیسٹ جو کہ اس میں شامل ہیں ان کی ہم ایک لسٹ آپ کو پیش کرتے ہیں دا ٹین سب ٹیسٹ اور A S B A B include general science arithmetic reasoning word knowledge paragraph comprehension numerical operation coding speed auto and shop information mathematics knowledge comprehension and electronics information آپ نے دیکھا کہ کتنے مختلف طرح کے ایریاز جو ہیں اس میں کور کیے گئے ہیں جو کسی آکوپیشن کے حوالے سے درکار ہو سکتے ہیں مکینکل بھی اس میں شامل ہے سوشل سائنس بھی شامل ہے جنرل کامن سینس کا بھی اس میں احاطہ کیا گیا ہے یہ جو سب ٹیسٹ ہیں یا جو یہ جو ڈفرینٹ اسکورس ہیں ان کو پھر آگے سے مختلف طریقے سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے these ten sub test are grouped into composites تین کمپوزٹ جو ہے ترتیب دیے گئے ہیں جس میں یہ سب ٹیسٹ جو ہے یہ شامل ہیں first one is academic composite that includes academic ability verbal and math اس کمپوزٹ میں یہ ایریاز کور کیے گئے دوسرا ہمارے پاس ہے four occupation composites and mechanical and and business and clerical electronic electrical یعنی یہ جو مختلف ایریاز تھے یہ اس کمپوزٹ میں شامل کر لیے گئے اور اس کے بعد اگلا والا ہمارے پاس ہے اوور آل جنرل ابلٹی یعنی اگر آپ براڈر سینس میں دیکھیں تو یہ تین ایریاز ہے جس میں ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے لیکن اگر ہم اس کو باریکی سے دیکھیں تو وہ دس ایریاز تھے جو ان میں شامل کیے گئے the B V A B has very good psychometric has started using this test adaptively through new computerize format جو نئی ڈیولپمنٹ اس میں کی گئی وہ یہ ہے کہ اس کا ایک کمپیوٹرائز فارمیٹ ڈیولپ کیا گیا اس فارمیٹ کے تحت اس کو استعمال کیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ایڈمنسٹریشن بھی اس کی کمپیوٹر کے ذریعے ہو سکتی ہے اور اس کی اسکورنگ وغیرہ جو ہے اس کے لیے بھی آپ کمپیوٹرس کو استعمال کر سکتے ہیں کچھ کچھ ٹیسٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی ہیں جو کہ کیریئر سلیکشن میں استعمال ہو سکتے ہیں ایپٹیوڈ ایک چیز ہے ابلٹی اور انٹلیکچوئل لیول یا کوگنیٹو لیول ایک اور چیز لیکن ایک اور چیز جس کے بارے میں شاید آپ سوچتے تو ہوں لیکن آپ کا خیال نہیں ہوگا کہ اس بارے میں ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اینڈ دیٹ از انٹرسٹ مجھ میں کوئی ابلٹی بھی ہے مجھ میں ایک ایپٹیٹیوڈ بھی ہے لیکن میرے انٹرسٹ کسی اور چیز میں تو جاب پلیسمنٹ میں اور جاب کی سلیکشن میں اور جب آپ اپنی جاب کے لیے خود بھی فیصلے کرتے ہیں تو اس میں آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے there are number of psychological test available for helping individuals in choosing the right career depending on their interest and aptitude کسی بھی کیریئر میں جانے سے پہلے جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ ہے کسی بھی شخص کا انٹرسٹ ایپٹیٹیوڈ ایک سے زیادہ چیزوں میں ہو سکتا ہے انٹرسٹ بھی ایک سے زیادہ چیزوں میں ہو سکتا ہے لیکن جس چیز میں آپ سب سے زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں شاید آپ اسی کیریئر میں جانا چاہتے ہیں ایک ٹیسٹ جو ٹوینٹی سینچری کے شروع میں بنایا گیا جس کو ہم کہتے ہیں کارنیگی انٹرسٹ انوینٹری یہ بہت شروع میں انیس سو اکیس میں اس کو ترتیب دیا گیا اور یہ شاید پہلا ٹول تھا جس میں انٹرسٹ کی میجرمنٹ کی گئی آج ہمارے پاس اور بھی اس طرح کے بہت سے ٹیسٹ موجود ہیں جن کی مدد سے ہم افراد کے انٹرسٹ کی پیمائش کر سکتے ہیں اور اس کی جانچ کر سکتے ہیں more than eighty interest inventories are available for interest measurement آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کم از کم اسی ایسی انوینٹریز نظر آئیں گی جن کو آپ انٹرسٹ کی یا میجرمنٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ان میں سے ایک کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جو کہ بہت مشہور و معروف ہے اور بہت پاپولر اسٹرانگ سے اس کا تعلق ہے strong vocational interest blank S B I B یہ شاید سب سے زیادہ کامنلی استعمال ہونے والا انٹرسٹ اسسمنٹ کا ٹول ہے the most widely used interest test this was develop in nineteen twenty seven by the use of criterion group approach strong developed S B I B تو اس کو ڈیویلپ کرتے ہوئے کرائٹیرین اپروچ uh, جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ایک سرٹن کرائٹیرین کو لے کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے آئٹم جو ہے ترتیب دیے گئے اور ڈیولپ کیے گئے the subject interest was match with white group of people who happy in selected career تو بنیادی طور پہ کرائٹیرئن کے طور پر استعمال کیا گیا جو اپنے کیریئر میں بہت خوش تھے ویل سیٹل تھے اسٹیبلش تھے اور ان کی کیریکٹرسٹکس جو ہے ان کو ذہن میں رکھا گیا The 399 items of SVIB are related to 54 occupations for men thirty two occupation for women یعنی مردوں کے آکوپیشن اور ویمن کے آکوپیشن جو ان کو اس میں الگ الگ طریقے سے دیکھا گیا ہے الگ رکھا گیا ہے and and items are weighted according to how frequently interest occurred in particular occupation group یعنی آکوپیشنل گروپس کو سامنے رکھا گیا وہاں سے انٹرسٹ کے انڈیکیٹرز لیے گئے ان کے حوالے سے ٹیسٹ کو ترتیب دیا گیا اور یہ ٹیسٹ جو ہے یہ ہم کسی بھی ایج گروپ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں خیال یہ ہے کہ عام طور پہ جو آکوپیشن ریلیٹڈ یا جاب ریلیٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ سترہ برس کی عمر تک جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکے ہوتے ہیں اور فرم ہو چکے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اس سے کم عمر کے لوگوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو اس سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اسی قسم کے کچھ اور بھی ٹیسٹ ہیں مثلاً کوڈر کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے انٹرسٹ کی میجرمنٹ کے لیے کوڈر آکوپیشنل انٹرسٹ سروے وہ بھی ہمیں اسی قسم کی انفارمیشن دیتا ہے کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ کسی بھی آکوپیشن میں سکسیس کے لیے جاب سیٹسفیکشن کے لیے اور ایڈجسٹمنٹ کے لیے انٹرسٹ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے بغیر انٹرسٹ کے بہت دیر تک کسی جاب پہ کام کیا جا سکتا ہے لیکن جاب سیٹسفیکشن جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی تو یہ کچھ ٹیسٹ تھے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جاب میں انٹرنس کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں جاب میں انٹرنس کی میجرمنٹ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں اور اسی طرح سے مختلف اداروں میں یا آرگنائزیشن میں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ایڈمیشن کے وقت بھی اسی قسم کے بہت سے ٹیسٹ استعمال کیے جا سکتے ہیں اگلے سیشنز میں کچھ اور اسپیسیفک پرپزز ٹیسٹ کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسپیسیفک اور اسپیشل سیگمنٹس آف پاپولیشن کے ساتھ کون کون سے ٹیسٹ کہاں کہاں پر استعمال ہو سکتے ہیں یہ سب کچھ اگلے سیشنز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ